حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال فے آ جاتا تو آپ اسے اسی دن تقسیم فرما دیتے آپ بیوی والے کو دو حصے اور مجرد کو ایک حصہ دیتے ابن مصفہ کی روایت میں مزید یہ الفاظ بھی ہیں ہمیں بھی بلایا گیا اور مجھے یعنی عوف بن مالک کو عمار سے پہلے بلایا جاتا تھا مجھے بلایا اور دو حصے عنایت فرمائے کیونکہ میرے ہاں بیوی تھی پھر میرے بعد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا اور انہیں ایک حصہ عنایت فرمایا سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار نو سو تریپن